شعیب نے خبر دی ان سے ظاہری نے بیان کیا کہا مجھ سے علی بن حسین نے بیان کیا اور ان سے مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی لڑکی کو جو مسلمان تھیں پیغام نکاح دیا اس کی اطلاع جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ آپ کے قوم کا خیال ہے کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کی خاطر جب انہیں کوئی تکلیف دے کسی پر غصہ نہیں آتا اب دیکھیے یہ علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا میں نے آپ کو خطبہ پڑھتے سنا پھر آپ نے فرمایا اما بعد میں نے ابو العاص بن ربی سے زینب رضی اللہ عنہ کی آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی شادی کی تو انہوں نے جو بات بھی کہی اس میں وہ سچے اترے اور بلا شبہ فاطمہ بھی میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے اور مجھے یہ پسند نہیں کہ کوئی بھی اسے تکلیف دے خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ تعالیٰ کے ایک دشمن کی بیٹی ایک شخص کے پاس جمع نہیں ہو سکتی چنانچہ علی رضی اللہ عنہ نے اس شادی کا ارادہ ترک کر دیا محمد بن عمرو بن طلحہ نے ابن شہاب سے یہ اضافہ کیا ہے انہوں نے علی بن حسین سے اور انہوں نے مسور سے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے بنی عبد شمس کے اپنے ایک داماد کا ذکر کیا اور حقوق دامادی کی ادائیگی کی تعریف فرمائی پھر فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے جو بات بھی کہی سچی کہی اور جو وعدہ بھی کیا پورا کر دکھایا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو انتیس